اس کو اصطلاحات کہتے ہیں تجوید کی غرض کیا ہے اور تجوید کا فائدہ کیا ہے اور تجوید میں ہمارے امام امام عاصم ہیں یہ آپ سب چیز پڑھ لیں جی ایک کتاب مجھے بھی دے دیں جی یہ تو تھا پہلا سبق یہ تو تھا پہلا سبق جو مقدمہ علم تجوید کہلاتا ہے کیونکہ قرآن شریف کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو پڑھا جاتا ہے اب آج کے سبق میں یہ بتائے گا کہ اعوذ باللہ کا کیا حکم ہے اور بسم اللہ کا کیا حکم ہے یہ معلوم ہونا چاہیے ہم پڑھ لیجئے دیکھیے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا بیان قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے کیا ہے کیوں قرآن پاک میں قرآن ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ مخاطب جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں تعوذ باللہ پڑھ لیں تعوذ باللہ جو ہے یہ قرآن پاک کے علاوہ کسی کتاب کے شروع میں نہیں پڑھا جاتا ہے مثلا آپ فضائل عمال کی تعلیم شروع کر دیں تو یہ نہیں پڑھیں گے عزب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آگے حدیث پاک شروع کریں نہیں ہاں اگر قرآن پاک کی آیت وہاں ہے تو عوض باللہ پڑھ سکتے ہیں ایسے اور بھی کوئی کام آپ نے شروع کیا تو عوض باللہ نہ پڑھیں عوض باللہ کا تعلق صرف کس کے ساتھ ہے قرآن پاک کے ساتھ ہے تو پڑھنا ضروری ہے یعنی قاریوں کے یہاں ضروری ہے کن کے یہاں ورنہ اگر کوئی اس کے بغیر بھی پڑھ لے گا تو تلاوت تو پھر بھی ہو جائے گی لیکن قاریوں کے یہاں ضروری ہے اور بسم اللہ کے بارے میں تفصیل ہے کیا بسم اللہ کے بارے میں کیا تفصیل ہے اگر سورت سے پڑھنا شروع کرے سورت سے پڑھنا مثلا آپ نے سورہ یاسین شروع کر لیا سورہ رحمان شروع آپ نے کر لی تو یا پڑھتے پڑھتے کوئی سورت بیچ میں شروع ہو گئی پڑھتے پڑھتے کوئی سورت بیچ میں شروع ہو گئی آپ سورہ پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ ختم کر لیا آپ نے اور وہیں سے آپ نے سورہ عال عمران شروع کر دیا سورہ عال عمران شروع ختم ہو گیا تو اور آپ نے سورہ نزا شروع کر دیا ہاں تو پڑھتے پڑھتے بیچ میں سورت شروع ہو گئی تو دونوں صورتوں میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے دونوں صورتوں میں بسم اللہ کیا مطلب ہے یعنی اگر شروع کریں گے کوئی صورت جب بھی بسم اللہ پڑھے اور اگر ایک صورت ختم کر لے آپ نے دوسری صورت شروع کر لی تو آپ بسم اللہ سورہ یاسین ختم ہو گئی اس کے بعد سورہ صافات ہے آپ نے پڑھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وصافات صفا شروع کر دیا سوائے سورہ برات کے کس کے سورہ برات اس کا دوسرا نام سورہ توبہ بھی ہے یعنی اگر چلتے چلتے کیا پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے درمیان میں سورہ برات سورہ انفال ختم ہو گیا آگے سورہ برات ہے تو اس وقت وہاں بسم اللہ نہ پڑھے بغیر بسم اللہ پڑھے بغیر ہی آگے قرآن شروع کرے اتنی بات سمجھ گئے اور اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کر لیا صورت کے شروع میں نہیں درمیان سے مثلا سیقول صفحاء من الناس ما واللہم یہ صورت تو ہے ہی نہیں یہ بھی سور بقرہ ہی ہے نا تو اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کیا تو وہ کوئی بھی صورت ہو چاہے یہ سورہ برات ہی کیوں نہ ہو سورہ تو بسم اللہ کے پڑھنے اور نہ پڑھنے کے بارے میں اختیار ہے لیکن پڑھ لینا بہتر ہے پڑھ لینا مثلا آپ نے شروع کر لیا تل کر اس و فت دلنا بعض ملا بعض اوز ملا تو پڑھ ہی لیں گے اس کے بعد بسم اللہ کا کیا حکم ہے کہتے بسم اللہ کا حکم یہ ہے پڑھ لینا بہتر ہے نہ پڑھنے کا بھی اختیار ہے شاید آپ حضرات کے ذہن میں ہو کہ جب سلام پھیرنے کے بعد ہمارے یہاں پوری وادی میں جو آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو اوز بلّہ تو پڑھا جاتا ہے لیکن بسم اللہ نہیں کیا اس کو دیکھ لینا پڑھتے ہیں اوز اللہ عمر شیطوان الرجیم اللہ الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ اللّہ القیوم واصل میں وجہ یہی ہے کہ چونکہ وہ صورت نہیں وہ وہ آیت ہے صورت کے درمیان سے آپ نے پڑھنا شروع کر دیا تو اوز بلّہ تو پڑھنا ہی ہے لیکن بسم اللہ کے پڑھنے اور نہ پڑھنے میں آپ کو اختیار ہے آپ پڑھنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے نہ پڑھنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے <clears throat> معلوم یہ ہوا جو کلمات ہم پڑھتے ہیں یہ یوں ہی نہیں ہے یہ خم خم نہیں ہے بات سمجھا گی یہ ان علماء نے جو علماء بھی تھے آل اللہ بھی تھے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ وہ لکھا ہے کہاں بسم اللہ پڑھیں کہاں عزب اللہ پڑھ لیں یہ سب انہوں نے رعایت اس کی رکھی ہے تو بہرحال آج کا سبق آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے جب بھی آپ قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیں چاہے صورت سے پڑھ لیں چاہے درمیان سے پڑھ لیں تو آپ کا عوض من الشیطان الرجیم تو پڑھنا ضروری ہے پڑھنا اب بسم اللہ کے بارے میں کیا ہے بسم اللہ کے بارے میں اگر شروع آپ صورت کر رہے ہیں مثلا آپ نے قرآن پر کھول لیا ہم نے کہا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن ظاہر سی بات ہے عوض باللہ بھی پڑھیں گے بسم اللہ بھی پڑھیں گے لیکن اگر آپ نے درمیان سورت سے شروع کر لیا صورت تو کب کی شروع ہو چکی تھی ہے نا درمیان سے پڑھ لیا تو اس وقت یہی ہے کہ سورہ برات کے علاوہ سورہ برات کی جو بھی صورت آ جائے پڑھتے پڑھتے ہاں تو آپ پڑھ لیں سورہ برات جب آ گئے درمیان وہ آ جائے گا پڑھتے پڑھتے اس وقت نہ پڑھیں اس وقت ہاں درمیان سورت سے پڑھنا شروع کر دیں چاہے سورہ برات ہی کیوں نہ ہو مثلا آپ نے دسواں پارہ کھول دیا کیا کل آپ نو پارے پڑھ چکے تھے آج دسواں پارہ ہے حالانکہ ہے تو وہ سورہ بارہ سورہ توبہ آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما غنمتم من شئین فان للہ خمسہو شروع کر دیا تو آپ نے اعوذ باللہ بھی پڑھ لی بسم اللہ پہ پڑھ لی کیوں یہ سورت شروع نہیں یہ سورت یہ درمیان میں ہے بس اتنا یاد رہا اور اگر جو ہے وہ درمیان صورت میں پڑھ لیں عوض بلہ تو پڑھ ہی لیں گے اب بسم اللہ کے بارے میں یہی ہے کہ پڑھنے اور نہ پڑھنے کا اختیار ہے لیکن پڑھنا کیا ہے بہتر ہے یہ تو ہے اس کا ایک حصہ اس کی جو دوسری تفصیل ہے وہ حصے ثانی میں آئے گی اس کو کہتے ہیں فصل اور وصل کیا کہ عوض بلہ اور بسم اللہ کو کیا ایک سانس میں پڑھیں یا الگ الگ مسئلہ ایک شکل تو یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سانس توڑ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر سانس توڑ دیا ہاں، اب پڑھیں گے یاسین والقرآن الحکیم انك لمن المرسلین اس کو ہم نے کیا کیا اس کو ہم نے فصل کل کیا اعوذ باللہ کو الگ پڑھ لیا الگ سانس فصل میں جدا کرنا ہے بسم اللہ کو بھی الگ پڑھ لیا اور سورت کو بھی کیا الگ پڑھ لیا اس کو فصل کل کہتے ہیں کیا اب میں اس کا الٹا کروں گا وسل کل کیا وسل کل کا مطلب تو یہ ہے کہ اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورت کو ایک سانس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم یہ ہے وصل کل کیا ہے تو پہلے تو میں نے فصل کل کیا اعزب باللہ کو الگ سانس میں پڑھ لیا بسم اللہ کو الگ سانس میں پڑھ لیا اور سورت کو الگ سانس سے شروع کر دیا یہ ہے کہ کہلاتا ہے کیا فصل کل فصل فا سعد اللہ اور دوسری صورت میں میں نے کیا کیا وصل کل فی الحال آپ اتنا ہی یاد رکھیں کہ اعوذ باللہ کا پڑھنا ضروری ہے بسم اللہ کا حکم یہ ہے کہ اگر سورت سے شروع کرے تو بسم اللہ کو پڑھنا ہے اور اگر درمیان سورت سے شروع کرے کسے درمیان صورت سے شروع کر لے ہاں تو بسم اللہ ظلم تو پڑھے گا ہی بسم اللہ کے پڑھنے نہ پڑھنے میں اختیار ہے پڑھ لینا بہتر ہے خاص ہو رہے براتی کیوں نہ ہو اور ایک تو یہ ہوا سب دوسرا کیا ہاں پڑھیں گے کیسے کہتے ہیں آپ فصل کل کریں گے اس کی بھی اجازت ہے آپ وصل کل کریں گے اس کی بھی اجازت ہے دو شکلیں اور آئے گی وہ تو آئندہ کا آئے گی تو اتنا یاد رکھیں ورنہ وہ یاد نہیں رہے گا آپ کو فصل کل ہاں وصل کل اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کون سا حرف چھوڑ دے جائے گا اعوذ باللہ میں پڑھ لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالمین سمجھ گئے آپ فصل کل کیا اب میں ملاؤں گا تینوں کو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 اگلی مرتبہ آ جائے